سے خدا کی قدرت کے مظاہر کے حقائق کھلیں گے سارے ملکیت میں انسان پر خدا کے کی قدرت کے مظاہر کے سمجھ مظاہر کے حقائق کھلیں گے زمین و آسمان سب جنت ہند یہ قدرت حق کے مظاہر ہیں ضرور ہے خدا کا اس کے ضرور کے نشانات ہیں اس کی ساحلیت استعمال ہوئی ہے وہ اتر ضرور ہے اور یہ جو حق جو ہے وہ ظاہر ہو کر مظاہر کے لحاظ سے ملاقات میں ظاہر ہوئی لیکن مظاہر میں ضرور کے باوجود خدا کی کتاب خدا کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور جسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں جتنی ان کی حکمت پر انسانوں کے اوپر اپنی ان کے ساتھ کے ذریعے سے یہ مزاح میں کتاب کا وجود ہوا ہے ان تک پہنچاتے ہیں اہم اس طرح میں اسے شاید چلنا کہتے ہیں یا یوں کہیے کہ عالم جمہور کی سیر عالم جمہور کی سیر یہاں جو ہوگا انسان کو خدا کی کتاب کھلے گی اور اب یہ کتاب کے بعد کی کتنے کتنے پیڑ پر کھلتی ہیں کتنی کھلتی ہیں کتاب جیسے کتاب کی سات لام تنازی ہے اس کی کتاب لام تنازی ہے اور وہ جیسے بھی کھلے گی خدا جانے کتنا کھولتا ہے کس طرح کھولتا ہے تو کتاب کے بہت سے انسان کے ایمان میں خدا کے یقین میں خدا کے تعلق میں اور کتاب کی رنگا رنگی میں شعور شعور ربانیہ کا ضرور ہوگا یہ میں ربانیہ اور تعلیمت ہم برطانیہ اور کتاب کی کاغذ پیسے کی کا ضرور ہوگا یہ تو کہا بس تو کیا کر سکتے کون ہے کیا سدھ بتما یا ماں باغل بتر تو دلّی کتاب کا ضرور تھا اور وہ کتاب کا ضر کس طور پر ہو رہا تھا کیوں پر ہو رہا تھا کس طور پر کتاب کھولتی چلی جا رہی تھی اور الہیہ اور کی الہیہ جیسے کہ کتاب کی بات میں ہے لیکن نے کہا نظاہر ہیں ملکوت میں نظاہر ہوں گے اور کتاب جو ہے نا کتاب کی بات میں ہوں گی اور کتاب کا جو شعور ہے نہیں ہوا تھی کیا یعنی شعور اور کے وقت باہر ان کا تصور جو ہے وہ سارے سارے مدر سارے ملبوس میں ہوگا سارے چلا میں ہوگا تو بات کو اجمال اجمال کے لحاظ سے کتاب ربدانیاں کھولی جائیں گی اور جتنی تفصیلی لحاظ سے کسی پر خدا کی کتاب کو کھولا جائے گا کسی قدر اس کی معرفت کام نہ ہوگی اور کسی قدر اس کی معرفت کے اس نام پر پورا ہونے پر تعلق کی حقیقت اس پر کھلتی چلی جائے گی اور پھر اس شرط کا حال جو ہوگا وہ اس عالم کے جتنے بھی تصوصات ہیں اور کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان جملہ تصوصات کو اور ان جملہ توجہات کو ان چیزوں میں نہیں دیکھے گا بلکہ وہ حقیقت میں سارے سارے کتابی ہی میں جاری رہے گا اور تصوصات کا یعنی جانتے کہ بلا کسی بلا کسی کہ ان پر ایک پرندہ اڑ رہا ہے اور نیچے اس کا دایا چل رہا ہے اور آئے کو وہ حقیقت نہیں سمجھے گا بلکہ یہی سمجھے گا کہ سب جو ہے وہ پرندوں کی حقیقت ہے طور کو وہ سب کچھ مزاحد وہ نہیں دیکھے گا بلکہ تین کتاب کا ضرور ہے تین کتاب سے اس کی نگاہ ٹکی رہے گی اور ان کتاب پر نگاہ ٹکنے کی بنا پر اس کا تعلق رب زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جائے گا یہ ہوئی حقیقت یعنی حقیقت کہہ لیجیے یا اسمالی طور پر تم کہہ لیجیے کہ یہ سیر کتاب کی منزل ہے اور شاید سیر کتاب کسی پر اجمالی کھو دی گئی کسی پر تفصیلی کھو دی گئی اور کسی پر پچپن کھو دی گئی کسی پر عالم کھو دی گئی اور کسی کو معائنے کے طور پر محمد کرسم کے کتاب کو کس وقت دکھایا گیا اور جہاں دیکھو نہ الفاظ ہے نہ الفاظ میں وہ جان ہے لیکن بڑا تھا آنکھ جو ہے جو نے جو دیکھا جا کے دیکھا پی کر دیکھا یہ جانیں گے ان کا بات ہے اور اس کے بعد دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے عالم لاہوت کی طرح عالم لاہوت کہتے ہیں جہاں تم لاہو حق ان لاہو اور نہیں اب دن دیکھو اس عالم میں امریکی طور پر وہ حضرات مسائل جن پر صفت ذاتی کی تبدیلی ہو جاتی ہے ان کا حال عجیب ہوتا ہے ان کی نیت یہ ہو جاتی ہے رنڈنگ میں ہند تھا میں مطلب یہ نہیں کہ آسان اللہ کے خلاف نرجی کرتے ہیں لیکن بات سے جلدی کیونکہ شعری اور کتاب ربانی کا مجموعہ ہے اس بنا پر وہ ہر طبقے کے ساتھ ہر طبقے کے ساتھ اس کے دکھ کا معاملہ کر لیں گے لائن سے جوڑیں گے لیکن اگر مرضی میں بیٹھے گا تو مرضی ہو جائے گا وہ ہند میں بیٹھے گا یہ نہیں کہ ان لنگ کے ساتھ مل جائے گا لیکن یہ کہ ان کی سے ان کا طریقہ جو ہے ایک خاص اس کو اختیار کرے گا یعنی ہمیں کا لوگ مقصد تو جلدی یہ باقی والا جو ہوگا اس کی حقیقت یہ ہوگی کہ وہ ہر طبقہ ایک انسانی یا اس کے مطابق معاملہ کر لے گا وہ صرف ایک شرط کا یا دو قسطوں کا مطلب نہیں ہوگا بلکہ خدا کی کی پتی جناب و کمال تو جلال تمام کتاب حال ہوگا اس حال نہیں ہوگا اور ہر ایک سے معاملہ سے کرے گا جیسا کہ اس کا معاملہ دیکھو اس میں مثال سلی مہاجی امداد کا مہاجن اللہ ہے میرے نزدیک ان سب تجلی کتاب ہے تجلی ہاتھ کا تصور ہے تو خدا کے دیر میں نہیں تجن دے ہوتی ہے جنگی ساتھ کا تبصر ہے اس کی بنا پر آپ ان کے میں ہر بخ کے لوگوں کو پال ہر کے کہ وہ لوگ کے سپاہی ہوتے ہیں جن کی حدود کے اندر مختلف سے مختلف قسم کے معاملہ کرنے والے یہاں تک دن کہیں گے کہ یہ تو کہاں کا کہاں ہے یہ تو ہو گیا کہاں اس لیے نہیں ہوں گے وہ تو کی سکھا سے کا ایک اب اجتماعی طور پر ان کو پڑ جاتا تو کتاب تجلی کے جو منجلو جاہے باتم منت ہر کتابم اب ان ہمارا نیتا یہ جو کچھ ہے بات ہیں باتوں سے وقت پڑھا گئی کچھ تو احساس ہے ان کا معاملہ ہو تو کچھ تو احتساب سے ہے ان کا معاملہ ہو ہاں, ہاں، دھونی ہاں، کچھ کہنے سے وقت کبھی رہے ماں قربان گاہ سے تو چل چکے ہیں ہر ہر اور بھی جو ہوگی عام لوگوں کے لیے عام چوریا کے لیے بات کی تجربی جو ہوگی تفصیلی ہو یا اجمالی ہو وہاں حقیقت کے باہر کی نہیں ہوگی بلکہ اس سے منع بھی کر دیا گیا اس کے سوچنے سے کی بات کی تجلی ہو کے ان پر ان کے اثرات کو تعریف کرتے گی چلنے بات کو کتاب سے پورے ان پر تعریف کرتے گی لیکن انبیاء پر کبھی کلام کر جاتی ہے کلام اس حساب سے رکھنے سے ہے تو اور اگر ہمارے ہمارے علم میں ہمارا علم اتنا قوی نہیں ہے لیکن ہمارے علم میں جہاں تک کہ تعلق ہے کہ کی تجلی روز کے لحاظ سے اس میں صرف شہید منزیہ حبیب الحمد خدا محمد مصطفیٰ کا سمندار ہے اور وہ تجلی ذاتی جو کہ محمد پر ہوئی ان کے حضور کی حضور کی شرکت لفظ میں مانند جبد میں ہے اللہ نے ازب نے چننی تھی حتی نبوت کے لیے اور کے انڈیائی کے لیے اور کمارے روحانی کے لیے اس لیے اس کی بناوٹ کچھ اس وقت تھی وہ متحمل ہو سکتی تھی تو جنوبی یا ذاتی کی بھی لیکن کیونکہ عالم متحمل نہیں ہو سکتا تھا اس دن آپ کو اس عالم سے نکالا گیا تو وہاں پہنچایا گیا یہ عالم بھی متحمل ہو سکتا تھا اور وہاں اللہ تبار کو بٹالا نے اپنی تجلیات تجلی کے ساتھی سے بلکہ دن کہیے جب ذاتی سے نباٹا اور اس کے بعد حضور احمد سے رسم کو جو کچھ آیا جو آیا یہ نظیر رسم کا سینا تھا کہ اسے سنبھال دے اور سنبھال کر کے پاس یہ رہے کہ یعنی لوگوں کو جو پتا بھی نہیں کرنے دیا کہ اندر کیا آگ ہے کیا چیز اندر دیے ہیں گئے ہیں اہمیت نا تو ایسا اب ہوں ایسا دکھوں دیا اس میں ایک اور بات میں بھی کہوں کہ دلّی کے ذاتی کے ساتھ اب دنیا کا انتہائی کمال نصیب ہو گیا ان تو خدا نے کہا الیبر ریبائی کہ دیوالی کی سال کھلی اور خدا کی کی تو جو نجات کا ظہور ہوا ہاں جی؟ تو تمام وہ جتنے بھی پلتے تھے جو کہ ابدیت کے کمال کی وہ ہمیں رکاوٹ آتے ہیں سب سب اس کے ذریعے سے اور آپ ابدیت کے کاملا کے مقام پر تعریف ہو گئے خدا کی ذات میں واقع ادا کری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ستا کے کمال میں واقع تو ذات کی تجلی کا سب میں سمجھتا ہوں یہ دیکھو ایک بات ہوتی ہے ہاں، آپ بات ہم ہوں کہ سارا ادھر ہے وہاں بھی چائے ہر لاپ نہ ہوگا تو بندے پر جب تجلی ہے یعنی خدا نے دکھایا تو اب یہ کرو جب سامنے آ جائے ہے تھامتا ہوں دل کر لیکن سب دل سے نکلا جائے ہے جب کتاب جب سات کا وجود ہوا اب ذات کے ساتھ کیا رہ کیا جاتا ہے کتاب جب کھلتی ہیں تو یہ حال ہو جاتا ہے منتی ہوں میں غلطی ہی آ پھرتی ہی اب وہ آ پھرتی ماں کرنے ہاں ہیچ ہیچے کے نہ آیا گیا ابھی تم کا میں مطلب کیا کام لانا ہے کیا کرنا ہے

جب تک رہی ہو وہ بب ہو جہاں ہم پکل نہ ہو وقت کر رہا اسی طور پر کتنے میں بہت آئے تو میں نے اس کو کہا تھا کہ جب ذاتی تجلی ہوئی تو کتاب کی تجلی میں جب انسان گم ہو کر کہہ جاتا ہے اور پھر اس ابراہیم علیہ خلاف اس ساتھ کروا دیتے ہیں کیا کہتے ہیں یا تو منی یس پیدا مرد تو کہو والے سین جب شکایت سے جلدی ہوتی ہے تو اس کے بعد انسان ہر چیز میں بہت الہی نہ ہی دے پائے گا سب بدلے سے ہرتا پھل جائے گا پارٹی ہستا پھل جاتی ہے جب یہ تمام عالم جو ہے نا جب یہ دکھائی دے بس کوئی حق سب یعنی ضرور دکھائی دیتا ہے اور جب کی ہو گیا اب دیگر کا کمال اس مقام پر شاید ہوئے جس مقام پر کوئی وہ چاہتا ہیں اسی کے ساتھ کر سکتا کہ اس مقام پر یعنی کہ میں تو ایسا بنتا ہوں جتنی نتیجے نے کرنے ہو اور جتنی آپ نے آئے دی ہے اور جتنا آپ نے اپنے کو مٹایا ہے کسی کو نہیں مٹایا کسی نے نہیں مٹایا اور میں یہ کہوں کہ یہ ایک اس سے جلدی یہ ذات ہی کا اثر تھا نہیں پہنچایا نہ یہ سنا ہے کہ جس وقت حضرت کیا نام ہے ان کا جنہوں نے جن کے لیے نبی پاک قسم کا ہاتھ باہر نکل آیا تھا جس وقت کے ہاتھ کو بوسا دیا ہے تو آپ باہر پڑ گئے ہیں جہاں کی جتنی ہوتی ہے نا تو وہاں بیٹھ کے باہر کر سکتے سوال ہوتا ہے کل مجھے کچھ ہونا ہے اس کے لیے ہاتھ نہیں تو خدا گھر آئی نے اس رہا کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا کہ خدا ان خدا دند قدوس کی قدرت اور حکمت نے کیا تھا کہ محمد سے کو اس مقام پر سائز کر دے اس مقام پر کوئی بھی سائز نہیں ہوا اور جات دکھا کر اور کتاب کو بتا کر آپ کی آگے دئیے تو کیا اختلاف ہے سارے سیر سارے بیدور سارے لاہوت کو مکمل و کامل کر دیا جبا علیکم نسبت ہوتا ہے بدا ہے نا جی پورا مکمل کر دیا کیونکہ اور اس سے آگے کوئی آ نہیں سکتا تھا اس لیے بھی وہاں پہنچایا جہاں کوئی نہیں پہنچا سوال کیا کر سکتے ہیں یہ میں ہیں اعلی کلام اعلی کلام کی نصیباتیاں ہیں کہ میں بے دن حقیقت سطح نہ کروں باقی جہاں تک ہے میں اس کی تبدیل تم سمجھ گئے اور بات دور ہوگی کیونکہ حقیقت میں کلام نفسی کلام ذاتی اور اسی طور پر دوسرے جو انہوں نے کلام کی نوعیت بیان کی ہیں اس میں اصل میں نوعیت یہ ہوتی ہے کہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو بندے کے ساتھ یا پسند کے ساتھ اپنی کر لوگوں کے انسان کو سال کا بات ہو جائے یہ سال خاص نہیں ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی عمر باقی کے ویوہار بھی نہیں ہوتے ہی نہیں ہوتے ہی نہیں ہوتے جس قسم کے دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ لکھنؤ جو ہوتا ہے بندے کے پل کا اس وقت ہوتا ہے ایسے انسان کا کل جو ہے ہر حال میں کسی نہ کسی فکر میں یا ڈرائی میں مبتلا رہتا ہے اور جس وقت الحام کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت نوعیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا قد جو ہے وہ غیر سے تارف ہو جاتا ہے غیر کی آخ جو نہیں ہوتی تو خود بخود خدا کی طرف سے جیسے کہ آپ کے دل میں جس دِسہ آتا ہے جس کسی کے لفظ نہیں ہوتے اور جس دِسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے رحمان کی طرف سے ہوتا ہے اسی طور پر انسان کے قلب پر جب کہ اس کا نہیں ہوتا ہے اس کی ایک خاص نوعیت ہوتی ہے اور یہی بات ہے کہ لڈو کو وہی نیا سمجھے کہ لڈو کو کھا اور مطلب وہ جس وقت یوں کہیے کہ جب الحمان کی نوعیت ہوتی ہے اس وقت کل پر واردات ہوتی ہے جیسے یوں کہیے کہ قدموں کا خطرہ خود بخود آ جاتا ہے تو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا اور جس وقت وہ آتا ہے وہ اپنی خاص مرانیت کے لیے ہوتا ہے اپنے خاص ایک نظر کے لیے ہوتا ہے منہ نے اے خدا دن جارا حق کندر کلام اور حق میری جان کو یہ مقام دکھا جہاں سے حق کے بغیر کلام پیدا کرتا ہے یعنی اپنے الہامات کی الحامات میرے الحان کر کرتے کہ اس کی وجہ سے ہر کو سوچ کے بغیر میں تیری بات کو سمجھنے لگوں اور یہ ہر کو سوچ کیا ہوگا ہر کو سوچ یعنی دیکھو خدا کی بات جو ہے وہ ہر کو سوچ کی پابندی نہیں وہ حرفت فوج کی پابند نہیں وہ حرفت روز کے بغیر اپنے عظیم کا ایکا کر سکتی ہے لیکن اگر چاہے تو وہ قابل ہے کہ اپنے عظیم کو لفظوں کے لحاظ سے بھی اپنے کسی بندے کے پل پر بات فرما دے جیسے کہ حضرت قاسم محمودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ تو حضرت حاضر کر سے مرتب دیے ان کی اور وجہ سے اور میں ان کا مرتب ہوا ان کے عظیم کی وجہ سے حضرت خان نے فرمائے کہ عظیم حضرت ہوتے تھے جیسے کہ ایسے غارب ہوتے تھے جیسے کہ بارش اترتی ہے اور فرمایا کہ حضرت اب رکھنے والے نہیں تھے لیکن بیان کے دوران میں ایسی ایسی اصطلاحات بیان فرما جاتے تھے جو کہ علماء کی اصطلاحات ہوتی ہیں جب ہم نے پوچھا تو فرمایا کہ یہ غریب ہوتا ہے میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا یہ بھی یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات الحام الہیہ الحاظ کے ساتھ لاگو ہوتا ہے اس بنا پر یہ جو کہا گیا کہ اولیاء اللہ کے الفاظ کی منصوبات جو ہیں ان میں الفاظ کی حفاظت بھی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ الفاظ کی جو نظامیت ہے کی ہوگی وہ اس کی بات میں نہیں یہ کس نئے کا بات کرنے کی کسی موجود ہے پھر بھی آ رہی ہے جو فیضان ہو کر ہے یہ ملی لیے پکتا اب جو میرا شیر ہے احام ہے احام کی نیت ایک چیزیں ہیں یعنی یہ کہیے کہ برود برود بروب کلام برود مامل کلام مومن کے قرض پر اللہ کی طرف سے کسی حقائق کا بغیر لگ کر کے غریب ہو جانا اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات الفاظ کے ساتھ غریب ہو جاتا ہے لیکن چونکہ یہ اندر اندر آتی ہے اس میں دل کسی کوئی نہیں ہوتی یعنی بات کا کچھ بھی اس میں نہیں ہوتا اور جو کلام ہوتا تو یہ الہام ہوگا تو یہ نبیوں کے رخ کا الہام نہیں ہوگا اس میں چونکہ قلب جو ہے قلب نورت تو بنے گا محبت تو بنے گا محل تو بنے گا اعلان قریبیہ کے ضرور کا لیکن چھپا پیدا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے نسائل سے چاہوں کی گڑبڑ کرتے ہیں اس لیے ہر الحام جو ہے وہ حجت نہیں ہے الہام وہی حجت ہوگا جو کتاب سنت پر پیش ہوگا ان کے کا الہام جو ہے وہ محفوظ سے خطا ہے اور غیر نبی کا کا طلحان جو ہے وہ محفوظ اور خطا نہیں ہے اور کسی طور پر دیکھو نبی امداد نسم وسلم کی ذات گرانی کو اللہ تبارک کا تعالیٰ نے بنایا اپنے علیم کے غریب کا آپ کی زبان کو اللہ نے وہ لطف دیا جو کہ لطف علام تھا بدبانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان سے جو کلام نکلتا تھا وہ سب کو اس کی بات الہیہ کا مطلب تھا آپ اپنی بات کو نہیں کہتے تھے خدا کہلواتا تھا لیکن اس کے باوجود امین کلام جو ہے محمد تم کا وہ لگتا راستہ نظیبت کا ضرور ہے اور ان کے اندر ان کے نظیبت کی شان رسی ہوئی ہے نبی غیر نبی جو ہے بات کرتے ہیں خاص طور پہ محمد لقسم تو ان کے ہر کلام میں ان کی نصیبت کا پیغام ہے تو نبی میدان کیونکہ نبوت حقیقت میں محل ہے اور کا اس لیے جو بات محمد فیصل کی زبان سے نکلتی ہے وہ حقیقت میں خدائی کی بات ہوتی ہے اسے ہم اس غیر مخلوق کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جیسے ہم حدیث کسی کہتے ہیں تو حدیث کسی الحاظ رفتانی ہے ربانی ہے جو کل کے مطالعے محمد پر ٹکڑا اور الفاظ کے ساتھ ٹکڑا اور خدا نے دل ہی دن میں کہا کہ یوں ہوگا یوں ہوگا دل میں ایک بات آئی اسے ہم چران کو اور یعنی دل والا کلام جو دل میں اترتی ہے بات اور اس کے علاوہ ایک ہے تو وہی امید یہ ہوتی ہے کہ وہی فرشتوں کے ذریعے سے آتی ہے کلام ربانی خدا کا کلام نہ الفاظ کے معانی کے خدا کے لفظ بھی خدا کے پھر جھکتے اس کا فاہوا یعنی جن کہیے کہ قرآن نہ علینا ہم پر ہے علینا جب ہوں گا ہاں، پڑھنا اس کا پڑھنا اس کا کرنا یعنی صرف قرآن کی صرف قرآن کے بول قرآن کے لفظ جو کچھ بھی ہے یہ کلام خدا بندی ہے اور یہ کلام خدا بندی تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر کتاب ہے لیکن وہ سینے پر اترنے کا یہ نہیں تھا کہ جیسے الحان کی نوعیت میں کلام اندر سے خود بخود پھوٹتا ہے یہ بات کروں الحان کی نوعیت میں کے اندر جیسے چشمہ اندر سے سوکھتا ہے خود تلاش سب بسب سے سوکھتا ہے اور الفاظ پاجرامہ پہنتا چلا جاتا ہے وہی مجھے نہیں اور بات لاہدہ کو جو دھوکھا ہوا جو کسی دنیا پر ہوا تو کیونکہ سمجھے کے دن سے ہے وہ بھی ایک معنی میں الحام ہے اور جیسے کہ اندر سے چشمہ پھوٹا ہے اس چشمے کے پھوٹنے کو الحام کو کہ کو انہوں نے کہا دیا کہ کلامی محمد بھی ہے خدا کا کلام بھی ہے محمد کا کلام بھی ہے یہ بات کی ہی ہے قرآن جو ہے اس کا مزدین جو پندرہ محمد پر ہوا تو اس کی نیت اندر سے پھوٹنے کی نہیں تھی اس اس کی کی حقیقت جو تھی وہ مزدور کی تھی یہ خدا کی طرف سے فرشتے کے وقت فرشتے کے ذریعے سے الفاظ معانی کے ساتھ الفاظ معانی کے ساتھ اور اپنی قرآن کے خاص لہجے میں خاص کو قرآن کو اتنے اپنے لہجے میں اتارا گیا اپنے خاص لہجے میں نستا اللہ تبارک بطالہ نے محمد لے کے قرض پر سنت ڈگری کے ذریعے سے اتارا اور وہ ڈگری کو امین اس لیے کہا گیا کہ جس طور پر دلا کتنی محمود کروں کے ایک ٹیک ہے اس میں جو لفظ آتے ہیں اس میں سوچ بھی نہیں ہوگی الفاظ بھی گے ہوگی لگے درست ہے یقین طور پر دلیل جو ہے وہ بلا تصویر بلا تصویر یوں کہیے کہ خدا کے کلام کے حامل ہے اپنے لفظ میں بھی اپنے معنی میں بھی اپنے لہجہ میں بھی اس امانت میں ذرا برابر کمی بیٹی نہیں ہو سکتی جو کلام خدا خود فرماتا ہے قرآن کے اس سے وہ پورا کا پورا جو امین ذریعے کی حیثیت سے لا کر نبی پاک سات پر اتارتے ہیں آپ کا قرض خود کو لیتا ہے آپ کا سہن اسے سمجھتا ہے اور قرض میں تبار ہزار تعالیٰ اسے جمع دیتے ہیں اور وہ جو قرض سے نکلتا ہے تو وہ روز محمد میں نہیں نکلتا وہ الفاظ محمد اللہ سن میں نہیں نکلتا وہ اندر کا چشمہ نہیں وہ باہر سے نہیں ہے وہ جیسے قرآن نے کہا وہ دل حق کے اندر وہ دل حق کے نظر اللہ نے حق کے ساتھ اتارا حق کے ساتھ اترا یہ بات نہیں تھی کہ راستے میں ملاوٹ کرتی ہے جبریل امین نے یا پندرہ محمد نے اس نے کوئی اپنے الفاظ کو جوڑ دیا ہو یہ پورا کی پوری ایک امانت رسانی ہے یہ اپنے الفاظ معانی کے ساتھ اپنے لہجوں کے ساتھ خدا کی بات سے محمد شطف کے تین بات پر اتری اور پھر خدا نے خود اسے محمد شطف کے زبان سے اسی لائبریری میں نکلوا دیا خدا لفظ چاہتا تھا اور جس لہجے کو سن کر بات صحابہ نے کسی اسی لہجے میں ملا اور محمد نے فرمایا کہ اگر یہ چاہے کہ قرآن کو کسی طرح پارک میں سنیں جس طرح پارک میں اترا ہے تو وہ ہم نے مارک سے سن دے اتنے محسوس سے سنگے اور یہ کیا بات تھی یہاں جو نہیں تھی کہ الفاظ بند نے کہا الحان میں اندر سے پھوٹتا ہے اندر کا پارا روز گاہ جیسے کہ وہ ہے وہ باقی ہے کسی طور سے اندر سے پھوٹ بھاٹ یعنی پھوٹ پڑتی ہے اپنی دلہن کی قدرت میں اور ساتھ جو ہے وہ دوسرے ہو جاتے ہیں لیکن جو قرآن ہے قرآن لفظ پہ ہر لحاظ سے خدا کا کلام ہے امین کے ذریعے سے امین کے سینے پر اتارا گیا اور امین کے صحیح سینے میں اس نے خیالت نہیں کی نہ لفظوں کے لحاظ سے نہ مانا کے لحاظ سے نہ حقیقت کے لحاظ سے جو آیا تھا طور کو جا جیسے خدا نے اتارا نہ دل حق سے نظر اور اب جو لوگوں کے کاموں تک پہنچا یہ خدا کا کلام تھا اور قرآن حقیقت میں لفظ مانا کے لحاظ سے خدا کا کلام ہے یہ خدا کی کے قائم ہے یہ مخلوق نہیں کے ساتھ اور اس میں اگر ہم کلام کی اور دوسرے کلام مختلف ہونے میں مجھے اس الفاظ یاد نہیں آ رہے مختلف کلام والے میں مشکلاتیوں کی ہیں لیکن مشکلاتیوں کی بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کلام ربدانی کلام ربدانی ہے اور اس کے اترنے ہے کہ مختلف صورتیں ہی ہیں بعض اوقات کس وقت سے بعض اوقات کس وقت اتوا لیکن حاصل سب کا یہ ہے کہ کلام ربانی یعنی قرآن کریم جو ہے محمد لسلم پر استاد مانا کے لحاظ سے جبریل کے واسطے سے آیا آپ کے قلب پر اتارا گیا لیکن قلب سے جب اس کا زبان پر اظہار ہوا تو اس میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی محمد وسلم کے سی محساس کی یہ امانت ہے جو کل تک محمد وسلم پر الفاظ معنی کے ساتھ اتاری گئی اور زبان محمد وسلم نے اسے پورا کا پورا بغیر کسی کمی دیکھی سے یہ اپنے خیال کے یہ اپنے تصور کے لیے اپنی شخصیت کو بھی اس میں ڈالنے کے اسے ظاہر کر دیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شخصیت کو ظاہر کرتے تو وہی جیسے کہ انتقال سے کی بات میں کہہ رہا تھا وہ ان آیتوں کو کبھی نہ بیان کرتے یا جو ہے وسیل بلوت نے بلائی لئی پر لمبا پل سما بل کر پالا یا یوں نہ کہتے ولکن نا ولہ حق کر لکھتا ہو یا وہ نہ یوں کہتے اگر سبق اللہ یہ اس قسم کی جو پانچ چھ مقامات پر پائے ہیں ان کا اظہار نہ کرتے محمد مطلب امین ہے اور وہ اپنی امانت میں اپنی امانت میں یوں کہیے کہ نبی کی حیثیت سے بے اختیار ہے کر کے جو خدا نے پر ڈالا ہے وہ خدا کے تمام میں قتل کما بیچی نہیں کر سکتے جو خدا نے امانت کو کما حق کو ہی ادا کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہتے ہیں خدا اب نہیں ہوگا کہ اس چائلڈ کا ایکسپیرئنس ہوگا کم وقت قائدے اسلام والے جدید اسلام والے کے میں بلکہ یہ حقیقت ہے اللہ کے مانو کے لحاظ سے ہر لحاظ سے ہے اور اس میں دیکھو اب کیا بات ہوگی وہی یہ جلی ہوگی اسے ہم دوسرے لڑکے ہیں وہی جلی کہیں گے وہی یہ گلی ہے آتی ہے کس کے ذریعے سے جبریل کے ذریعے سے وہی یہ خصی کی نیتیں ہم اسے الحام میں بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے کلام نقصی میں بھی کہہ سکتے ہیں ابھی تو رقم لتی کا بھی کہہ سکتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدلم ملک نبوت کا اظہار جو الفاظ کے رخوں سے ہوا اسے بھی ہم کہیں کہہ سکتے ہیں لیکن موبائل مسئلے ہوگی یہ مسئلہ ہوگی اور سہی ابھی سے کسی اور کلام رسانی کا بھی سب سمجھے حدیث قدسی وہ ہے جو اندر سے چشمہ پھوٹا اور محمد قسم کے دل پر ڈال دیا گیا اور قرآن وہ ہے جو کہ فرشتے کے ذریعے سے آیا اور لفظ مانا کے لحاظ سے آپ کے پل پر ڈالا گیا اور آپ کی زبان سے چلوایا گیا آپ کو یہ شوق یہ ہوتا تھا کہ زبان سے اسی وقت میں جانچ لوں کہا گیا نہیں کا کے بعد وقت نا قرآن ہاں۔ دس بہت کچھ آئتیں ہیں سن ان میں بیا ہوا تو بہت اچھے اللہ سے دے دیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن اور ہے اور حدیث سے کچھ سی اور ہے الحام ربانی اور ہے اور محمد کلام نبوت اور ہے لیکن سب ایک ہی سوتے کی مختلف دھارے ہیں سمجھے ایک ہی لیے جس نے نبی قسم کے کلام کو لیا اس نے خدا کے کلام کو لیا اور جس نے محمد قسم کا اتباع کیا اس نے خدا کا اتباع کیا جس نے محمد قسم کی بات کو چھوڑا اس نے خدا کی بات کو چھوڑا اور جس نے محمد قسم کی بات کو لیا اس نے خدا کی بات کو کیا ہوں